عثمان بن ابی شائبہ نے ہمیں حدیث بیان کی لفظ انہی کے ہیں انہوں نے کہا ہمیں جریر نے حسن بن عبید اللہ سے حدیث بیان کی انہوں نے ابراہیم بن سوید سے روایت کی کہا ہمیں القامہ نے زہر کی پانچ رکاتیں پڑھا دی جب انہوں نے سلام پھیرا تو لوگوں نے کہا ابو شیبل آپ نے پانچ رکاتیں پڑھائی ہیں انہوں نے کہا بالکل نہیں میں نے ایسا نہیں کیا لوگوں نے کہا کیوں نہیں آپ نے ایسا ہی کیا ہے ابراہیم نے کہا میں لوگوں کے کنارے والے حصے میں تھا اور بچہ تھا میں نے کہا ہاں آپ نے پانچ رکاتے پڑھی ہیں انہوں نے مجھ سے کہا ایک آنکھ والے تو بھی یہی کہتا ہے میں نے کہا جی ہاں تو وہ مڑے اور دو سجدے کیے پھر سلام پھیرا پھر کہا عبداللہ رضی اللہ عنہ بن مسعود نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پانچ رکاتے پڑھا دیں جب آپ مڑے تو لوگوں نے آپس میں خسر خسر شروع کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہیں کیا ہوا ہے انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول کیا نماز میں اضافہ کر دیا گیا ہے آپ آپ آپ نے نے نے فرمایا نہیں لوگوں کہا پانچ ہیں تو پلٹے پھر دو سجدے کیے پھر سلام پھیرا پھر فرمایا میں تمہاری ہی طرح کا انسان ہوں میں بھی بھول جاتا ہوں جس طرح تم لوگ بھول جاتے ہو ابن نمیر نے اپنی روایت میں یہ اضافہ کیا جب تم میں سے کوئی بھول جائے تو وہ دو سجدے کر لے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار دو سو تراسی